ہے نعمتوں کا اہتمام بھی کرنا ہے نعمتیں دینی ہیں تو دین اللہ کی نعمتوں کے دن پر چلنے سے آدمی اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے سب سے پہلے مغفرت ملتی ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے مغفرت کے بعد پھر رحمت ہوتی ہے پھر رحمت کی وجہ سے سارے انعامات ملتے ہیں جنت بھی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے ہاں گناہ کی وجہ سے جنت نہیں ملتی گناہ معاف ہو گئے گنا معاف ہو گئے تو اب رحمت کی ضرورت ہے معافی تو ہو گئی تو پھر رحمت بھی کرتے دعاؤں میں ایسا ہی مانگا گیا رب ربرب ہم یہ اللہ معاف بھی کر دے رحم بھی کر دے مفرت بھی ملتی ہے رحمت بھی ملتی ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ دین کی وجہ سے جب تک زندہ ہے دین پر رہے دین پر کام کرے تو یہ انعامات ملیں گے اور اگر دین مر گیا دین کا کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں تو تو بڑے انعامات کے دروازے کھلے بلائی ان کو دل تم پی سبھی لندہ ہے او مت تم دل و خیروں اللہ جب رحمتم خیروں میں فرتوں اللہ کے راستے میں مارے گئے یہ اللہ کے راستے میں اپنے مت سے مر گئے دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے گی پہلے اور رحمتیں ہو جائے گی اور یہ مغفرت رحمت دنیا کا سارا سامان کوئی جمع کرے اس سے یہ بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے زندگی گزر گئی اور بہت بھی اللہ کے راستے میں آ گئی ہاں کیا بڑی بات ہے بڑی بات ہے اس لیے کام جو ہے وہ آخر تک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں کرنا ہے اور مانگنا بھی ہے اللہ سے خوب مانگے اللہ مانگنے والوں سے خوش نہ مانگنے والوں سے نہ خوش مانگنے والوں سے خوش رات میں بھی مانگو دن میں بھی مانگو ہاں سفر میں بھی مانگو حضر میں بھی مانگو مانگو کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں باقی سب مخلوق محتاج ہے مانگنے والے اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے جو مجھ سے مانگو دعا میں قبول کروں گا تو دعا جو ہے وہ صرف ہماری حاجت نہیں ہے بلکہ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے ہاں اللہ ہی سے دعا مانگی جاتی ہے اس لیے دعا عبادت بھی ہے دعا ہماری حاجت بھی ہے دعا مانگنے سے حاجتیں بھی پوری ہوگی اور عبادت ہونے کی وجہ سے دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا <clears throat> یہ اللہ کی دین ہے یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دعا مانگنے سے دعا مانگنے کا ثواب ملے گا کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا مانگنے سے مرادیں پوری ہوگی جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا اس لیے دعا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ابتدا یہیں یعنی سے ہوئی ہے دعا سے ہی آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اب کیا کرے بھول ہو گئی ربنا دلنا انفسنا بھول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی یہ بھی اللہ کرم ہے کہ ایسی ایسی دعا مانگو ایسی عرضی لکھو پھر ہم دیکھ لیں گے کیسے تو بول ہو گئی تو دعا بھی اس بول کی معافی کے لیے اللہ نے سکھائی تھا آدم و دن فتح پڑے کہ آدم نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے دعا کے تو اپنی توبہ قبول ہو گئی دعا اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے دعا صرف ہماری حاجت نہیں ہے بلکہ دعا حاجت بھی ہے عبادت بھی ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے مشکلات کا حل ہے مشکلات کا حل ہے اس لیے دعائیں سیکھنی ہیں دعائیں مانگنی ہیں جنہیں کہ مجمع میں ہیں تو دعا مانگی جاتی نہیں مجمع میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ تو دعاؤں کا ماحول بنانے کے لیے دعائیں سکھانے کے لیے ماحول مانگی جاتی ہے جب مجمع میں ہو اکیلے ہو تو مانگو اور اکیلے میں خوب مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنے والا وہ اس کو اللہ سے تعلق ہے اس کو تعلق کی دلیل ہے تعلق کی نشانی ہے جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ مانگے گا جتنا تعلق ہوگا اور غافل ہوگا جاہل ہوگا تو نہیں مانگے گا اس لیے جہالت بھی دور کرنی ہے غفلت بھی دور کرنی ہے تبلیغ کے ذریعے سے علم و ذکر کسی وجہ سے کہ علم سے جہالت دور ہو جاوے ذکر سے غفلت دور ہو جاوے بندہ سیدھا اللہ کا بندہ بن جائے ہاں کہ اللہ کی بات مانے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے اللہ کی بات مانگے اور بات مانے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے ہاں یا کرنا بولو ایا کرنا سائن میں یہ سبق ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے تجھے سے مانگا کریں گے تجھے سے مدد طلب کیا کریں گے اللہ کی عبادت کرو اللہ کے بندے بنو اللہ سے مانگو بس یہ آسان پروگرام آسان پروگرام کہ اللہ کے بندے بنو اور اللہ سے مانگو اللہ سب کچھ دینے والا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے کسی کے بعد کچھ نہیں ہے سارے لوگ محتاج ہیں اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو یہاں کا تاجر ہے یہاں کا حاکم یہاں کا زمیندار کہنا میں تم سب فقیر ہو اللہ اکیلا گنی ہے باقی سب حاجت مند ہیں جب حاضر مند ہو یا اللہ نے حاجت مند پیدا کیے ہے تو پھر اللہ اپنے کرم سے ان کی حاجتوں کو پوری کرے گا اس نے مانگنے کا حکم دیا ہے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور دعا کو اللہ کا انعام قرار دیا ہے جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ آسمانوں پر جاتی ہے جب آسمانوں پر جاتی ہے تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے حدیثوں میں دعا کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے بندوں کی درخواستیں آئی ہے تو یہ نہیں کہ ہاں دیکھیں گے ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے اس لیے دعا مانگا کریں کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یہ کبھی مت سوچنا کیوں کہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے پھر کیسے کہہ کے میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ جہالت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیسے کہہ دیا اللہ کہنے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا تو اس لیے جہالت آدمی کو محروم کرتی ہے کہ دعا کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے اور دعا محفوظ بھی ہوتی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے جب مقبول ہوتی ہے تو اسے مراد اس کو دے دی جاتی ہے چلو یہ تمہاری مراد مقبول ہو گئی اور مراد نہیں آئی تو وہ محفوظ ہے وہاں اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے جیسے کوئی عرضی ناقابل ہو تو ردی میں ڈال دو ہاں، کہ نہیں یہ ردی میں نہیں ڈالی جائے گی وہ دعا محفوظ رہے گی محفوظ کیوں رکھی ہے محفوظ اس لیے رکھی ہے کہ ابھی اس کے دینے کا موقع نہیں ہے اللہ حکیم ہے حکمت والے ہیں حکمت سے دیتے ہیں کبھی دینا ہے یا بعد میں دینا ہے کبھی کسی کوئی چیز دیر سے دینی ہے دیر سے دینی ہے تو ابھی نہیں دیتے اور بندہ مانگتا رہتا ہے اور اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے کہ مانگنے دو مجھے اس کا مانگنا پسند ہے تو اس کو مانگنے پر لگا رہنے دیتے ہیں کیوں کہ اس کی دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے اس کو مانگتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں ایک مدت تک پھر اب اس کے وہ چیز دیتے ہیں کہ اس کی دعا مانگنے کی بات اللہ کو پسند آتی ہے ہاں، تو میں نے کہا دعا رد نہیں ہوتی وہ مقبول ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے کبھی دنیا میں دے دیتے ہیں بعض مرتبہ دنیا میں دیتے ہی نہیں مانگ مانگ کر کے وہ دنیا سے چلا گیا اور اب اس کو آخرت میں دیں گے کہ میں نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تم نے میری بات پر عمل کر کے دعا مانگی تھی کہ ہاں یہ لو یہ لو اب جو دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے جو دیں گے اس کے دعا پر وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے تو بندہ یہ سوچے گا کہ میں ساری میری ساری دعائیں یہاں قبول ہوتی تو اچھا ہوتا یہ مجھ کو ہمیشہ کے لیے ملے یہ باتیں سمجھائی گئی ہے ہاں اس لیے دعاؤں کے بارے میں ہماری ہمارا ذہن ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ دعا دعا تو بڑی چیز ہے دعا بڑی چیز ہے دعا تو عبادت کا مغد ہے اصل عبادت ہے دعا اس لیے دعائیں مانگیں دعائیں سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن کی دعائیں ہم کو سکھائی دنیا کر کے کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جس کا آدمی کو ضرورت ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں علماء نے دعاؤں کی بڑی بڑی کتابیں جمع کی ہیں بڑی بڑی کتابیں دعاؤں سے بھری ہوئی ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صحابہ نے اس کو یاد کیا ہے یاد کر کے اس کو پہنچایا ہے پھیلایا ہے حدیث کی کتابوں میں وہ آئی ہیں بعض لوگوں نے دعائیں جمع کی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حدیث جمع کی ہے دین کی ایسے دعائیں جمع کی ہے تاکہ امت کو وہ پہنچتی رہے پھر دعاؤں کو کھول کے دو کھول کر سمجھایا کہ یہ دعا اس کام کی یہ دعا اس کام کی لیکن چونکہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں یہ بڑی آفت ہے دین نہ سیکھنا یہ بڑا دکھ ہے کہ بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں جو سمجھتے کہ ہم تو ہے مسلمان مسلمان ہونے سے کیا ہو گیا اسلام اپنی تمام ضروری چیزوں کے ساتھ اسلام یہ نہیں کہ نام کا مسلمان ہو گئے نام کے مسلمان ہو گئے ایسا نہیں اس لیے ایمان بھی ہوگا عبادت بھی ہوگی علم و ذکر بھی ہوگا علم و ذکر میں دعائیں آ جاتی ہیں کہ دعاؤں کا علم ہو دعاؤں کی خبر ہو ہاں، اور پھر اللہ سے مانگنے کا عادی بنے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگا کرے دعا میں جی نہیں لگتا جتنا جی لگے تو بھی کرو پھر جی لگ جائے گا پھر دل لگ جائے گا چھوڑ دینا تو علاج نہیں ہے کہ جی نہیں لے کر تو چھوڑ دیا تو چھوڑنا تھوڑا علاج ہے وہ تو پابند ہونے سے علاج ہو جاتا ہے ہاں، تو دعا بڑی چیز ہے ہاں، دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اجتماعی جو دعائیں یہاں مانگی جاتی ہیں وہ تو انفرادی طور پر دعا سیکھنے کے لیے ہے کہ جس طرح اجتماع میں مانگتے ہو بارے میں بھی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا سے بلائیں دور ہوتی ہے ہاں، بنا آسمان سے آتی ہے اور دعا یہاں سے جاتی ہے تو وہ دعائیں جو ہے وہ بلا کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہاں ہاں نیچے زمین پر آنے نہیں دیتی بلائیں آ رہی ہے کیوں کہ دعا نہیں مانگی جا رہی ہے کہ دعا مانگو اور قریب اوقات کی دعائیں سکھائیے تو دعا مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے دعوت اور دعا جیسا بھی فرمایا کہ دعوت اور دعا کہ دین کی محنت کرو اور دین کی محنت کے ساتھ پھر دعا مانگو کہ دین کی محنت جو قربانی کے ساتھ ہوتی ہے ایسی محنت کرنے والوں کی دعائیں اللہ ایسی قبول فرماتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نبیوں کے پاس بڑی طاقت وہ ان کی دعا کی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتے کوئی مال نہیں ہوتا کوئی دوسری طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ دعا کی طاقت دیتے ہیں اس لیے نبیوں نے اپنی دعاؤں سے بڑے بڑے کام کرائے بڑے بڑے کام جو نہیں ہو سکتے ہیں وہ کرائے سارے علیہ السلام میں دعا مانگی تو پتھر کی چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہو گئی جو مانگتے تھے کہ تم اپنی نشانی بتاؤ نبی بولے ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو نبے سال کی عمر میں اولاد ملی علیہ السلام کو اولاد ملی بالکل بوڑھاپا ہو گیا کھال نکٹ گئی بال سفید ہو گئی بیوی پہلے سے پانچ ہے پہلے سے آپ دعا مانگیے کہ میرے پاس دین کا کام کرنے کے لیے کوئی وارث نہیں ہے اللہ مجھے دین کا کام کرنا کوئی کوئی وارث ہے اللہ نے فرمایا ہم ہاں، آپ کو بیٹا دیں گے اور ان کا بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے اندر کوئی طاقت نہیں اور میری بیوی تو پہلے سے ہی لاولت اور بانج ہے یہ کیسے ہوگا فرمایا جیسے تم کو پیدا کیا یہ تمہارے لیے اولاد پیدا کریں گے یہ جیسے تم کو پیدا کیا اپنے قدر سے تمہارے لیے اولاد پیدا تو بوڑھا پینے بانج ہونے کی حالت میں دعا سے اولاد پیدا ہوئی ناممکن چیز دعا سے ممکن بن جاتی ہے اس لیے قرآن کریم میں دعاؤں کا ذکر ہے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ نبیوں نے دعائیں مانگی علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرعون کی حکومت ڈوب گئی ہاں فرعون کی حکومت ہی ڈوب گئی ہمیشہ کے لیے اور مشر ان سے خالی ہو گیا اب ان کا کوئی آدمی نہیں ہے سب سمندر میں گئے مانگی کہ اللہ یہ کہ بندوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں خود بھی بگڑتا ہے دوسروں کو بھی بگاڑتا ہے کہ اللہ ان کا قصہ ختم کر یہ ان کا قصہ ختم کر جن کے معنوں میں بربادی ڈالنا اور وہ دعا قبول ہو گئی اور فرون کی حکومت دعا سے ڈوب گئی اور نموس علیہ السلام تو وہاں ڈرتے تھے ہارون علیہ السلام بھی اس سے ڈرتے تھے کیونکہ بہت ظالم تھا لیکن دعا کی طاقت کے سامنے اس کی حکومت کی طاقت پھیل ہو گئی یہ نبیوں کے قصے اس وجہ سے یہ دعا میں وہی طاقت ہے کیونکہ دعا کا مطلب یہ ہے ایک کام یا اللہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ اللہ تو کر دے کہ اللہ کی قدرت سے کام کرانا یہ دعا ہے تو اللہ کی قدرت تو قدرت ہے اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے اس لیے دعا والا بننا ہے ہمارا دعا ہمارا ہتھیار ہے مومن کو دعا دی گئی ہے ہتھیار کیونکہ اس پر حالات آتے ہیں مومن پر حالات آتے ہیں تو حالات کا مقابلہ کیسے کرے گا یہ دعا سے دعا مانگے تاکہ حالات بدل جائے ایوب علیہ السلام کی بیماری دعا سے گئی ہاں۔ نوح علیہ السلام کے قوم کی شرارت دعا سے ختم ہوئی ہاں۔ دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے اس لیے وہ ہم کو یہ طریقہ بتایا اور اللہ کے نبیوں کی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں اتاری ہے جو نبیوں نے مانگی ہے علیہ السلام کی دعائیں ہیں سورہ ابراہیم نے مانگی ہے دعائیں دو علیہ السلام کی دعا موسا علیہ السلام کی دعا بے کسی میں جو دعائیں مانگی ہے وہ بھی بتائی بے کسی ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ دعا مانگی موسا علیہ السلام نے بے کسی میں دعا مانگی مختصر دعا سارے کام بن گئے سارے کام بن گئے بے کسی کی دعا کوئی پرسانے حال میں دکھے ہیں جنگل میں یہ اس وجہ سے ہے تعلیم دینے کے لیے ہاں کہ اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنے والے بنو ہاں اللہ سے مانگنے والے بنو یہ ہم کو حکم ہے کہ جب مانگنے والے بنو گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی اپنے کرم سے دعاؤں کی قبولیت کو ظاہر کرے گا اس لیے دعا مانگتے رہنا ہے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ہدایت کی دعا مانگنی ہے ہدایت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے ہاں، ہم کو ہدایت دے ہدایت بڑی چیز ہے کہ ہدایت دے ہم کو اور ہدایت دے ساری دنیا کے لوگوں کو ہاں، اللہ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے اللہ جو چاہے کرے تو اس لیے بڑی بڑی دعائیں مانگے کہ ہم کو بھی ہدایت دے ساری انسانیت کو ہدایت دے ہدایت کو آسان فرما دے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اللہ تو کہیں کہ اللہ لوگوں کے دل تیرے قبضے میں دو لوگوں کے دلوں کو کہ اللہ تو اپنی طرف پھیر دے ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اللہ دلوں کا مالک ہے تو یہ سب باتیں میرے بھائیوں سکھائی گئی ہے اس کو سیکھیں اس کو مانگیں جی ہاں اجتماعی دعائیں انفرادی حالت میں دعا مانگنے کی تعلیم طلبین کے لیے ہے اس کو بھولنا چاہیے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے اصلی طریقہ جو سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اللہ کو تعریف بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے کیونکہ اللہ ہی تعریف کا حقدار ہے کوئی دوسرا تعریف کا حقدار نہیں اللہ کی تعریف کرے پھر اردو صلی اللہ علیہ وسلم کا درو شریف پڑھیں پھر اپنے لیے اور ایمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں پھر اپنے مراد مانگیں یہ طریقہ لکھا ہے جس نے حسین میں جی ہاں حضرت شیخ نے بھی رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں جو یہ طریقہ بتایا کہ اللہ کی تعریف کرو اور اردو صلی اللہ وسلم میں دور شریف پڑھو پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے موافرت کی دعا مان لو پھر اپنے بڑا مان لو یہ طریقہ ہے اگر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 قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من عندك الوهاب يا يا يا يا يا حي حي قيوم قيوم برحمتك برحمتك نستغيث نستغيث حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا لنا شأننا كله ولا تكلنا طرفة عين ولا ولا تنز منا ما اللهم آتنا تحرمنا وزدنا ولا ولا تنقصنا وأكرمنا تهنا اللهم اللهم اللهم أفضل أفضل أفضل أفضل ما ما ما ما تؤتي تؤتي تؤتي تؤتي بعدك بعدك بعدك الصالحين الصالحين الصالحين وآتنا الناس من المال والأهل والولد غير افزل ولا مضل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجنا منهم اللهم انصر من نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ايد الاسلام وانصاره اللهم ايد الاسلام وانصاره اللهم ايد الاسلام وانصاره واذل الشرك واشراره اللهم اللهم ربنا لا تجعلنا کتنے للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فکر للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خلايا ولا ندامه ولا مفتونين غير خلايا ولا ندامه ولا المسلمين اللهم كن المسلمين من كل بلاء الدنيا الآخرة اللهم كن المسلمين من كل بلاء الدنيا الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ہماری مسئرت فرما دے اے اللہ ہماری مسفرتما دے اضلاع ہماری پوری امت کی پوری سے درگزر فرما اے اللہ امت کا شہر کی ناراضگی کو اٹھا لے مجھے بات مفرت اور مجھے بات رحمت کی قیام فرما دے اور خیر کو پوری امت کی طرف متوجہ فرما دے ہر سر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت کرنا ہماری اور ہمارے دینی امور کی پوری حفاظت کرنا اور ہمارے دین امور کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا دین پر قائم کرنا اور کے ساتھ تیرے کاموں میں موت تک لگا لینے کی توقع کرنا وقت ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ کامل ایمان آ خاتمہ نصیب کرنا موت اور ماں باپ موت میں ہمارے لیے مقدر کرنا موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت کرنا موت کے بعد آنے والے رحمتوں سے اے اللہ ہم کو مالا مال کرنا اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا اللہ پریشان کے پریشانی ادب کرنا پریشانیوں کے اسباب کو ختم کرنا ہیلتھ کے کھول دے اے اللہ بیماروں کو شفاظت کرنا یا اللہ محتاجوں کی مدد کرنا اے اللہ محتاجوں کی مدد کرنا حلال پاک روشیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے سے امت کی حفاظت کرنا رام پہلی امت کی حفاظت کرنا اے اللہ خیر کو ہماری طرف متوجہ کرنا سے ہماری امت کی حفاظت کرنا اے اللہ تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا بھی ہوگا اور چاہتے ہی ہیں اللہ سب کی مرادوں کو سب کی حاجتوں کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں اس لیے جنہوں نے جس دعا کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری کرنا اس میں برکت عطا کرنا برکت عطا کرنا اے اللہ جو بھی اولاد ہے جو کلاکار کے کبکے اتار دے اللہ کے دروازے کھول دے جو ناجائز طور پر محبوس ہیں اے اللہ ناجائز طور پر محفوظ ہیں یا اللہ ان کو آفیت کے ساتھ بری فرما دے اے اللہ ان کو آفیت کے ساتھ بری فرما دے جو جہاں بھی ہو اے اللہ امت کی مظلومیت کو ختم کرنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا جنگ ہنسنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد شادی ہے